حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر اسی طرح کھڑے ہوئے تھے جس طرح میں تمہارے اندر کھڑا ہوا ہوں پھر فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھنا پھر ان لوگوں کے بارے میں جو ان صحابہ سے متصل ہوں گے یعنی تابعین پھر ان لوگوں کے بارے میں جو ان تابعین سے متصل ہوں گے یعنی تابعین اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا حتیٰ کہ آدمی گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور وہ قسم کھائے گا حالانکہ اس سے قسم نہیں لی جائے گی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو تریسٹھ